بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to software engineering this is lecture number seven and I am Fakhar Lodhi آج uh, ہم اپنی بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر پچھلی بار ہم نے سلسلہ توڑا تھا تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں ذرا تھوڑا سا اس پچھلے لیکچر کے بارے میں ذرا اس کا اوورویو لیتے چلیں تاکہ ہمیں اپنی بات کو چلانے کے لیے آسانی ہو تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر کا اوور ویو پچھلے لیکچر میں ہم نے دو تین چیزوں کو دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیسز کیا ہوتے ہیں ڈیٹیلڈ سے یوز کیس کیسے لکھا جاتا ہے اور ڈیٹیلڈ یوز کیسز میں مختلف ٹیمپلیٹس کا ہم نے ذکر کیا ایک ٹیمپلیٹ یا دو ٹیمپلیٹ جو ہم نے خاص طور پہ دیکھے اس میں اس کے مختلف فیلڈز کے حوالے سے بات کی جو تین فیلڈز جن کے حوالے سے خاص طور پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہوتے ہیں کسی بھی یوز کیس کے حوالے سے وہ ہیں اس کے main course of activity main path اس کا کون سا ہے جس میں آپ اس یوز کیس کے جو نارمل یوز کے دوران میں جو اس کے اسٹیپس ہیں وہ آپ لکھیں گے ڈیٹیل میں یوز کیسز کا دوسرا اہم حصہ اس کے آلٹرنیٹو پیتھس کی ڈسکرپشن ہے آلٹرنیٹو پیتھس کیا ہیں ایک بار پھر سے دوہرا لیں آلٹرنیٹو پیتھس وہ پیتھس ہیں کہ جو نارمل کورس آف ایکشن کے آپ چلتے چلتے اس دوران میں آپ کچھ اس کو کینسل کرنا چاہیں یا کوئی اور اسٹیپس آپ لینا چاہیں جو usually normal course of action میں نہیں ہیں وہ those are the alternative paths کہ یہ یوز کیس میں یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور تیسرا نہایت اہم حصہ یوز کیسز کا وہ ایکسیپشنل کنڈیشنز یا ایکسیپشنل پاتھس اور ان کی ڈسکرپشن ہے کہ یوز کیس کن حالات میں ایکسیپشن جنریٹ کرے گا جو ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کسی ایسی ڈیٹا انٹیٹی کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی جگہ پہ یوز ہو چکی ہے تو ہم نے کہا کہ یوز کیس اس کیس میں اس ڈیٹا اینٹی کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا اور that would be an exception case in that particular case تو یہ تین امپورٹنٹ اجزاء ہیں کسی بھی یوز کیس کے باقی جو ہیں کہ اس کے ایکٹرس کون ہیں اس کے ایکسٹینٹ کیسے پری ان پوسٹ کنڈیشن کیا ہے اس کے کامنٹس اسمشنس وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ آپ وہ بھی بیچ میں لکھ سکتے ہیں جس سے اس یوز کیس کی ریڈیبلٹی امپروو ہوگی پچھلی بار ہم نے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو دیکھی یوز کیس کے حوالے سے ہی وہ یوز کیس کی ایکٹیویٹی ڈائیگرام کی صورت میں ان کی ڈسکرپشن تھی ہم نے کہا کہ یو ایم ایل میں ایسے طریقہ کار موجود ہیں جس میں آپ یوز کیس کو ڈسکرپٹیولی لکھنے کے علاوہ آپ اس کو پکٹوریلی ڈپیکٹ بھی کر سکتے ہیں دیٹ از کہ آپ ایک پکچر بنا کے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اس میں مختلف طریقے ہیں میں ان کا ذکر اس لیے کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ اسٹیج پہ شاید آپ اس سے کنفیوز ہی ہو جائیں ایک طریقہ جو ہم نے دیکھا دیٹ واز ایکٹیویٹی ڈائگرام جو ایک essentially is a data it's a flow kind of activity flow chart تو یہ فلو چارٹ کو ہی ایکٹیویٹی ڈائگرام کے ایکٹیویٹی ڈائگرام فلو چارٹ کے ذریعے آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اور یہ ہی جو ایک یوز کیس کو اگر سمجھنے میں مشکل ہو یوز کیس زیادہ کمپلیکس یوز کیس ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کافی مددگار ثابت ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں اسی اسٹیج پہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب کوئی یوز کیس لکھیں تو اس یوز کیس کے ساتھ جتنے بھی طریقے سے اس یوز کیس کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ سب کچھ بیان کریں ایکٹیویٹی ڈائیگرام کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سارے کیسز میں یوز کیسز میں ایکٹیویٹی ڈائیگرامس کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر آپ اس کو لکھیں گے آپ اس کو بنائیں گے تو اس سے سوائے اس کے کہ آپ کی مشکلات میں بعد میں چل کے اضافہ ہو سکتا ہے کوئی خاص ویلیو ایڈ نہیں ہوگی بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے تو ایسے کیسز کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہر اس جگہ پہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جہاں پر بھی آپ نے کوئی یوز کیس لکھا ہو جہاں پر وہ مددگار ثابت ہو اس یوز کیس کو سمجھانے میں صرف اسی کیس میں اس چیز کو لکھنا چاہیے اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیسز کی کیا لمیٹیشنس ہیں اور اس کیس میں خاص طور پہ ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ یوز کیسز جو ہیں یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کو لکھنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے بیکاز اس میں کسی قسم کا یوزر کا ایکشن اور سسٹم کا رسپانس اس میں شامل نہیں ہے یہ اس سے ہٹ کے چیزیں ہیں these are non functional requirement these are not functional requirements جس طرح سسٹم کنسٹرینٹس ہو گئیں کوئی ہم نے پرفارمنس کی بات کی ہم نے ایکسیسیبلٹی کی بات کی ہم نے پورٹیبلٹی کی بات کی یوزیبلٹی کی بات کی اسی طریقے سے یو you نو know, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنسٹرینٹس میں شامل ہیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں جو یوز کیسز میں نہیں لکھی جا سکتی اور آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور چیز چاہیے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ یوز کیسز میں عام طور پہ اس طرح کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں لکھی جاتی جب جہاں پر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں اسٹینڈرڈ سے کمپلائنٹ ہونا چاہیے آپ کا سسٹم یا فلاں پروٹوکال کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے یا یہ اس لیگل ریکوائرمنٹ کو اس نے پورا کرنا ہے تو یہاں تک ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا یوز کیسز کیسے لکھے جاتے ہیں یوز کیس ایکٹیویٹی ڈائیگرامس کیا چیز ہوتی ہے اور یہ یوز کیسز کی لمیٹیشنس کیا ہیں آئیے اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم بات کریں گے اسی حوالے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں جو سب سے پہلا پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ساری ریکوائرمنٹس اکٹھی کر لیں ان ریکوائرمنٹس کا جب ہم انالیس کرنا شروع کرتے ہیں آئی مین بائی دی وے یہ انالیسس کی ٹرم میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں یہ انالیسس کی ٹرم ایکچولی انالیسس تو خیر پورے پروسیس کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے تو یعنی کہ کسی خاص سٹیج کو انالیسس کی فیز کہنا ذرا مشکل ہے کہ کہاں پر لائن اس کی ڈرا کرنا ذرا مشکل ہے جب آپ یوز کیسز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے اس کا انالیسز ہوتا ہے جب آپ اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے اس کا انالیسز ہوتا ہے لیکن اس وقت میں جس انالیسس کا ذکر کر رہا ہوں جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار آپ نے ساری ریکوائرمنٹس اکٹھی کر لی ان ریکوائرمنٹس کو اکٹھا کرنے کے بعد اب آپ ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا یہ ریکوائرمنٹس پوری ہیں ان میں کوئی خامیاں تو نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس سلسلے میں جو پہلا ہم اسٹیپ دیکھیں گے جو ایک کافی یوزفل ایک اسٹیپ ہوتا ہے اور ایک پروسیس کافی یوزفل ہے اس کو رسک اس کو سنک اینڈ سورس انالیسس کہا جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ذرا سنک اینڈ سورس انالیسس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ سنک اینڈ سورس انالیسس کیا چیز ہے سنک اینڈ سورس انالیسس پہ بات کرنے سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے پہلے ذرا سنک کو سمجھ لیں اور سورس کو سمجھ لیں کہ سنک کیا چیز ہے اور سورس کیا ہے یا سورس اینڈ سنک انالیس یہ کیا چیز ہے سورس اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی چیز پیدا ہو رہی ہو جہاں سے آ رہی ہو اور سنک اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر وہ جا کے گر رہی ہو تو اگر لٹس ہے کہ اگر ہم ایک دریا کے حوالے سے بات کریں تو دریا کا سورس جو ہے وہ ایک جھیل ہے یا چشمہ ہے یا جھیل جہاں سے وہ پانی آہستہ آہستہ برف پگھل کے یا پانی دریا کی صورت میں نکل رہا ہے اور وہ جو اس کا سنک جو ہے وہ الٹیمیٹلی جہاں پر جا کے وہ سمندر میں ڈوبتا ہے سمندر میں جا کے جہاں پر گرتا ہے وہ اس کا سنک ہے تو جہاں سے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے جہاں سے ڈیٹا نکل رہا ہے جہاں سے کوئی ایکٹیویٹی نکل رہی ہے اور جہاں پر جا کے ایکٹیویٹی وہ ختم ہو رہی ہے وہ سنک ہے اور ادھر وہ سورس ہے سو سورس اینڈ سنک کی بات جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یوزفل ہے میں نے ابھی پہلے تھوڑا ذکر کیا کہ ریکوائرمنٹ کی کمپلیٹنس کے حوالے سے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ اگر کی جائے تو آپ کو کافی اچھے پازیٹو ریزلٹس مل سکتے ہیں یہ جب آپ کسی بھی ریکوائرمنٹ کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ چیز اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کچھ ایسے ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں جو کسی ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے فار ایگزامپل اگر آپ ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس میں آپ اپنے یوزرز کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں تو جہاں پر یوزر کا ڈیٹا انٹر کیا جا رہا ہے یا اس کا ریکارڈ پہلے بنایا جا رہا ہے وہ ایک طریقے سے وہ سورس بن گیا یوزر کا اب آگے چل کے اس یوزر کے ساتھ فار ایگزامپل آپ نے اس کو بل بھیجنا ہے یا کوئی اور اس کی ایکٹیویٹی آپ نے مانیٹر کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے تو وہ جو پرانا جو آپ نے ڈیٹا بنایا جو جس طریقے سے اس ڈیٹے کو کوئی اور پروسیس یا اور کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کو یوز کر رہی ہے تو جب بھی آپ کسی سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی جو ڈیٹے کو پروڈیوس کر رہی ہیں اور کچھ ایسی ایکٹیویٹی نظر آئیں گی جو اس ڈیٹے کو کنزیوم کر رہی ہیں وہ کنزیوم کس طریقے سے کر رہی ہیں کہ آپ کچھ رپورٹس جنریٹ کر رہے ہیں آپ کچھ اسکرینس پہ کچھ چیزیں انہیں شو کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو الٹیمیٹلی یوزر نے وہ اسے کسی انالیسز میں کسی کیلکولیشن میں کسی اس میں یوز کرنا ہے تو جب ہم سورس اینڈ سنک انالیس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا جو ایک سورس جہاں پر کوئی ڈیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ الٹیمیٹلی کسی سنک میں جانا چاہیے اگر ایک دریا کسی جھیل سے نکلتا ہے تو وہ دریا عموماً سمندر میں جا کے گرتا ہے تو وہ سمندر اس کا سینک ہے بعض اوقات وہ کچھ ایسے دریا بھی ہیں جو صحرا میں جا کے اس کے آگے ختم ہو جاتے ہیں صحرا میں ہی سارا ان کا پانی جذب ہو جاتا ہے تو وہ ان کا سنک ہو گیا تو ضروری نہیں کہ وہ سمندر میں ہی جا کے گرے وہ کسی ایسی جگہ پہ بھی سنک ہو سکتا ہے جو سمندر نہیں ہے جیسے صحرا کا میں نے ذکر کیا لیکن ہمیں اس کے سنک کا پتہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز غائب ہو گئی تو کوئی الٹیمیٹلی کوئی چیز جو پیدا ہوئی وہ اپنے انجام تک پہنچے گی یہی اس سورس اور سینک کا مطلب ہے جو پیدا ہوئی چیز وہ اپنے انجام تک پہنچے گی اور ہم نے اس کو ٹریک کرنا ہے کدھر سے پیدا ہوئی اور کہاں کہاں سے گزرتے ہوئے کس جگہ پر اپنے انجام کو پہنچے اس گفتگو کے بعد اس تمہید سے میں یہ میرا مطلب یہ تھا کہ ہم جب اپنے ریکوائرمنٹس کو انالائز کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ان کا انالیس کرنا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو ڈیٹا جیسے میں نے ذکر کیا ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہیں بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو ڈیٹا کنزیوم کرتی ہیں فار ایگزامپل ایک رپورٹ جو جنریٹ کی اسکرین پہ کوئی چیز آئی ابھی میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا اب یہ جو ایک کسی رپورٹ کو آپ دیکھیے تو جو رپورٹ میں جو انفارمیشن ڈسپلے ہو رہی ہے یہ ایکچولی کہیں پر پہلے یہ ڈیٹا پیدا ہوا ہوگا کسی نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا سسٹم میں ڈالا ہوگا اس کے بعد کسی پروسیس نے اس ڈیٹے کو پروسیس کیا ہوگا اور الٹیمیٹلی اس شیپ اینڈ فارم میں لے کے آیا ہوگا جو یہ رپورٹ جس طرح نظر آ رہی ہے تو یعنی کہ ڈیٹا پیدا ہوا اس پہ کوئی پروسیس ہوا اس پروسیس نے اس کو ٹرانسفارم کیا اور اس کی کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ کی سورس اس کا پیتھ اس کا سنک جب ہم اس حوالے سے جب ریکوائرمنٹس ساری کو دیکھیں جب جو سورس اینڈ سنک انالیسس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اب ہم اس ساری ریکوائرمنٹس کا ایک سارٹ آف میپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ میپ کیسے ہے کہ we try to map all the requirements جو ڈیٹا جن کا سورس سے تعلق ہے آل دی ریکوائرمنٹس جن کا پروسیس سے تعلق ہے اور آل دی ریکوائرمنٹس جن کا آؤٹ پٹ سے یا سنک سے تعلق ہے بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پروسیس کی آؤٹ پٹ کسی اگلے پروسیس کی ان پٹ یا سورس کے طور پہ کام ہوتی ہے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے لے کے آنا ہے اور ایک میپ کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کو آپ ٹیبل کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کو آپ میپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایگزامپلس جو آپ کو ہینڈ آؤٹس دیے گئے ہیں اس میں آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ذرا اس چیز پہ غور کیجئے کہ کوئی ریکوائرمنٹس یا کوئی سورسز یا سنکس ایسے ہیں جو آپس میں تعلق پیدا نہیں ہو رہا مثلا ایک سورس بنا سورس ڈیٹا پیدا ہو گیا اب وہ کسی ultimately it has to go to some sink لیکن وہ بیچ میں کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو رہا کسی سنک کے ساتھ اسی طریقے سے ایک سنک ہے جس کا بارے میں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کا سورس کیا ہے یا اس کی یہ جو پروسیس جو جس ایکٹیویٹی نے اس کو پروسیس کیا وہ کون سی ایکٹیویٹی تھی جو کون سی انپٹس کو لے کے اس آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم کر رہی تھی جب ہم اس طریقے سے سسٹم کو انالائز کرتے ہیں ایسے سورسز جن کے آگے انجام کا پتہ نہ لگے اور ایسے سینکس جن کے پیچھے سورسز کا پتہ نہ لگے ان کے پروسیسز کا پتہ نہ لگے اور یہ network end to end complete نہ ہو یہ ہمیں مسنگ ریکوائرمنٹس کی طرف لے کے جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ایسی رپورٹ یا کیسی آؤٹ پٹ وہاں پر اویلیبل ہے جس کا آپ کو سورس کا پتہ نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے there was some requirement missing which should have generated that data جو اس کے سورس کے طور پہ کام کرتا اب چلیے سسٹم کے دوسرے کونے پہ چلتے ہیں جو یعنی کہ سورس والا کونا ہے ابھی ہم نے سنک کا ذکر کیا سورس میں اگر وہ اسی طرح سے بات ہو کہ یہ ڈیٹا سورس تو ہے ڈیٹا پیدا تو ہو رہا ہے کہیں سے بنایا تو جا رہا ہے کوئی انٹر تو کر رہا ہے کریٹ تو ہو رہا ہے لیکن اب یہ سسٹم جب ہم نے پورا نیٹ ورک بنایا تو ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ ڈیٹا کس ایکٹیویٹی میں ایکچولی جا کے کنزیوم ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی اس سے کیا آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہے اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو ونس اگین یہ اسی طریقے سے مسنگ ریکوائرمنٹ کی طرف انڈیکیٹ کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے یہ ڈیٹا بنایا تو صحیح لیکن اس کو کنزیوم نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ دیر واز سم پروسیس یا کوئی رپورٹ یا کوئی آؤٹ پٹ جو مسنگ ہو گئی جو کہیں پر ریکارڈ نہیں کی ہم نے کیپچر نہیں کیا اور ہم نے اسے لکھا نہیں جہاں تک یہ ڈیٹا کے سورس کا تعلق ہے ایک تو میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ ایک مسنگ ریکوائرمنٹ کی طرف انڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے دوسری طرف یہ اس طرف بھی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم وہ ڈیٹا کیوں اکٹھا کر رہے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے اکثر میرے ذاتی طور پہ تجربے میں یہ بات ہے اور میں نے دیکھا ہے کچھ سسٹمز میں کہ بعض اوقات یہ ہم سمجھتے ہیں جو ڈیٹا اکٹھا کرنے والے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس ڈیٹے نے کنزیوم ہونا ہے لیکن جب ہم اس سارا چیز کو انالائز کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈیٹا بالکل بلا وجہ ہم نے اکٹھا کیا تھا اس کو کسی طریقے سے کوئی پروسیسنگ میں انوالو نہیں ہے کوئی اس کو یوز نہیں کر رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ایک تو یہ ہے کہ مسنگ ریکوائرمنٹ ہو گئی اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ ویسے ہی غلطی سے ہم نے ڈال دیا ریڈنڈنٹ ڈیٹا ہے کسی کو اس چیز کے پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ خام خواہ کی یہ اتنی کاروائی کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو الٹیمیٹلی یہ کیسے پتہ کیا جائے ایک بات بہرحال ہے کہ اس انالیس سے یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ دیر از سم تھنگ رانگ کوئی چیز گڑبڑ ہے یا تو کوئی ریکوائرمنٹ مسنگ ہے یا یہ غلط ہے لیکن اب اس سورس کو ڈھونڈنا اب ہمارا کام ہے یہ اس پروسیس کا حصہ ہے اس یعنی کہ آپ نے ایک ان پٹ دیکھی یا آپ نے ایک آؤٹ پٹ دیکھی اگر آؤٹ پٹ کسی ان پٹ پہ الٹیمیٹلی میپ نہیں ہو رہی کوئی ایسا بیچ میں طریقہ کار نہیں ہے کہ اس آؤٹ پٹ کو کوئی پروسیس جنریٹ کر رہا ہے جو کہیں سے ان پٹ لے رہا ہے تو وہ تو یقیناً ایک مسنگ ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کا تو پتا ہے کہ یہ آؤٹ پٹ تو کسی کو چاہیے کسی یوزر نے کسی اسٹیک ہولڈر نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ چیز سسٹم نے جنریٹ کرنی ہے تو جب سسٹم نے ایک چیز جنریٹ کرنی ہے it must be a requirement on the other hand جب سسٹم نے ایک چیز پروڈیوس کرنی ہے یا کر رہا ہے کسی یوزر نے ریکوائرمنٹ دی آپ کو it may or may not result in missing requirement it may be a redundant requirement اب میں دوبارہ اپنا سوال دہراتا ہوں کہ اب ہم یہ جو ہمارے سامنے یہ جو لمحہ ہے کہ کیا یہ مسنگ ریکوائرمنٹ ہے ان پٹ کے کیس میں یا یہ ایک ریڈنڈنٹ ایکٹیویٹی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ہم کس طریقے سے ڈھونڈیں یا کس طریقے سے اس چیز کو اینالائز کریں میرا خیال ہے آپ یقیناً اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کافی شاید یہ مشکل کام لگے اور یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے لیکن اس کام کو آسان کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس چیز کا ریکارڈ رکھیں کہ یہ فرمائش کس نے کی تھی یعنی کہ جب اگر آپ کو یاد ہو شروع میں جب ہم ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے ریکوائرمنٹ لکھنے کی بات کر رہے تھے ہم نے اسٹیک ہولڈرس کا ذکر کیا تھا وہ اسٹیک ہولڈرس کیا ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جنہیں اس سسٹم سے کوئی غرض ہے جنہوں نے اس سسٹم سے کوئی کام کرنا ہے یا کسی قسم کا انہیں اس سسٹم میں انٹرسٹ ہے جب ہم ریکوائرمنٹس لکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ریکوائرمنٹ کس اسٹیک ہولڈر کی طرف سے آئی تھی کس کا ویو پوائنٹ ہے جو اس ریکوائرمنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کس کو اس چیز کی ضرورت ہے اور اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے اگر ہم نے یہ چیز ریکارڈ کیا ہوگا then we can always go back to that source کہ جی آپ نے یہ بات کی تھی یہاں پر یہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو رہا اب اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ اس کی سسٹم کو کہیں پر کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تو کیا آپ اس چیز کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس کی کیوں ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ بات واضح ہو جائے کہ یہ چیز اس کو الٹیمیٹلی یہاں پر جا کے ٹرانسفارم ہونا ہے اور وہ یوزر وہ بات کرنا بھول گیا جس نے ایکچولی اس رپورٹ کو یوز کرنا ہے یا اس بات کو آپ لکھنے میں آپ سے کوتا ہی ہوئی دونوں چیزیں پاسبل ہیں آن دی ادر ہینڈ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے سوالات کر کے اس اسٹیک ہولڈر کو اس یوزر کو اس ویو پوائنٹ رکھنے والے بندے کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے آپ نے اس چیز کی کیوں فرمائش کی آپ کو اس کی کیوں ضرورت تھی why are you creating this data تو وہ اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے جب ایک یوزر اس چیز کو سوچنے میں مجبور ہوتا ہے تو لا محالہ اس نے بھی اسی طرح کا انالیس اپنے ذہن میں یا کاغذ پہ یا کسی طریقے سے وہ کرے گا اور اگر آپ کسی بھی بزنس پروسیس کو آپ دیکھیے کسی بھی چیز کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز پتہ لگے گی کہ جب جب آپ اس کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ واقعی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ایسے ہی خام خواہ ہم کام کر رہے تھے یا الٹیمیٹلی آپ کو اس کا نتیجہ یہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ نہیں یہ بیچ میں یہ پیتھ میں سنک تھا تو اس طریقے سے یہ سورس اینڈ سنک انالیس جو ہے یہ ریکوائرمنٹ کی کمپلیٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا مددگار ٹیکنیک ثابت ہو سکتی ہے میں یہاں پر یہ بات کہتا چلوں گا اور آپ کو یقیناً اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ریکوائرمنٹ کی کمپلیٹنس کے بارے میں کوئی گارنٹی دینا ناممکن چیز ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ناممکن والا لفظ تو شاید ایسا نہیں ہے جو استعمال کرنا چاہیے لیکن بہت مشکل کام ہے کہ اگر آپ جتنا مرضی اس کا انالیس کر لیں بعض کا وہ کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ ان اینڈس کو کنیکٹ کر لیں کسی طریقے سے تو جو آبویس چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اس کے باوجود کوئی چیز مس ہو گئی جو ٹوٹلی totally ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک جس کا کوئی سرائی ہی نہیں ہے کوئی ایسا چیز ہی نہیں ہے جو آپ نے کوئی نہ کوئی ان پٹ ہے نہ اس کا پروسیس آپ نے ڈیفائن کیا ہے نہ اس کی کوئی آؤٹ پٹ ڈیفائن کی ہے پورا اس کا تھریڈ ہی مس ہو گیا ہے یقیناً اس کیس میں بڑا مشکل ہے انلیس کہ کسی کو کسی سٹیج پہ خیال آ جائے کہ یہ بھی ایک کام کرنا تھا اور وہ عام طور پہ کسی لیٹر سٹیج پہ آتا ہے بعض کا شروع میں بھی پکڑا جاتا ہے لیکن کئی بار جب سسٹم کو ایکچولی یوز کرنے لگتے ہیں تو اس وقت خیال آتا ہے کہ یہ چیز مس ہو گئی ہے جب ہم سسٹم کی کمپلیٹنس اینڈ کریکٹنیس کی بات کرتے ہیں ابھی ہم نے سورس اینڈ سنک انالیس کو دیکھا کہ یہ ہمیں مددگار ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے اور یہ بالکل ابتدائی اسٹیج پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سسٹم کو سمجھنا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے ڈومین انڈرسٹینڈنگ کا کیا مطلب ہے ڈومین انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس پرابلم کو آپ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب تک آپ اس پرابلم کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے نہیں نہ تو آپ اس پرابلم کو لکھ سکتے ہیں پراپرلی نہ ہی اس پرابلم کو پراپرلی آپ سالو کر سکتے ہیں میں نے شروع کے لیکچرز میں یہ بات کہی تھی اور میں اس بات کو اس اسٹیج پہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنٹسٹ یا سافٹ ویئر انجینئر ایک ایسی یونیک چیز ہے جو کوئی اور انجینئر نہیں ہے اور وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک الیکٹریکل انجینئر یا ایک مکینیکل انجینئر یا ایک سول انجینئر جس پرابلم کو سالو کر رہا ہے وہ اس کے اپنے ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں ایک الیکٹریکل انجینئر ایک الیکٹریکل کے پرابلم کو سالو کر رہا ہے ایک سول انجینئر شاید ایک بلڈنگ بنا رہا ہو یا ایک پل بنا رہا ہو جو اس کے اپنی ڈومین سے تعلق رکھتا ہے اور جس پہ وہ کام کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ کام کرتے رہیں گے ایک مکینیکل انجینئر انجن بنا رہا ہے موٹریں بنا رہا ہے گیئرز بنا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو مکینیکل انجینئرنگ سے جن کا تعلق ہے لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک سافٹ ویئر انجینئر جن پرابلمس کو سالو کرتا ہے وہ پرابلمس اس کی اپنی کمپیوٹر سائنس سے تعلق نہیں رکھتے سافٹ ویئر سے تعلق نہیں رکھتے وہ کسی ایسے بزنس سے تعلق رکھتے ہیں جو ایکچولی سافٹ ویئر نہیں ہے آپ نے سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے اس بزنس کو آٹومیٹ کرنا ہے یا اس پرابلم کو سالو کرنا ہے اس پرابلم کو سالو کرنے میں یا ایفیشینٹلی اس سسٹم کو چلانے میں آپ نے یوزر کو مدد دینی ہے اس کی مثال شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا لیکن ایک بار پھر سے دہراتا چلوں کہ اگر اس یوزر نے یا جو سافٹ ویئر انجینئر ہے اس نے ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنا کے دینا ہے کسی ٹیکسٹائل مل کو تو اس کو اگر اکاؤنٹنگ کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے اسے یہ نہیں پتا کہ ڈبل انٹری سسٹم کیا ہوتا ہے اور اکاؤنٹنگ کے واؤچرز وغیرہ کس طریقے سے ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہے کیا چیز کیسے جنریٹ ہوتی ہیں کس طریقے سے یہ رزلٹ سمرائز ہوتے ہیں اس وقت تک وہ ایک اچھا اکاؤنٹنگ سسٹم بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ٹیکسٹائل مل کا ہی میں نے ذکر کیا اگر فرض کریں آپ کا سافٹ ویئر انجینئر یا آپ کی جو یوزر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک پوری آپریشنس کو انٹرپرائز لیول پہ ایک ریسورس پلاننگ کا سافٹ ویئر لکھا جائے ای آر پی کا سافٹ ویئر جس میں شاید بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ جب تک آپ کو اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بزنس کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ اس میں کیا کیا انٹیٹیز ہیں کیسے کام کرتی ہیں کیا ان کا آپس میں تعلق ہے ڈیٹا یا دوسری جو چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے فلو کرتی ہیں from one place to the other کس کو کس انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیسے جنریٹ ہوتی ہے آپ اس پرابلم کو جو سلوشن جو آپ اگر بنا کے دیں گے تو اکثر اوقات ایسا ہوگا کہ وہ سلوشن اچھا سلوشن نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس پرابلم کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کے بعد ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اچھا سسٹم ڈیولپ کریں اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کو یوزر کی پوری وکیبلری کو سمجھنا پڑتا ہے جو خاص ٹرمینالوجی وہ یوز کر رہا ہے ان ٹرمز کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یوز کیسز یقیناً ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو اس یوزر کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے میں اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں ایسے طریقے سے ڈاکومنٹ کرنے میں کہ یوزر بھی اس کو سمجھ سکے اور ڈیولپر والی سائڈ بھی اس کو سمجھ سکے یقیناً ایک مددگار ٹیکنیک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اس یوزر کے سسٹمز کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں ان ٹیکنیکس کو عموماً سسٹم ماڈلس کا نام دیا جاتا ہے سسٹم ماڈلس کیا چیز ہیں سسٹم ماڈلس یہ یوزر کے بزنس کو ماڈل کیا کرنے کی ٹیکنیکس ہیں اس لیے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں اس کو عام طور پہ ان کو ڈائگرامس کی صورت میں لکھا جاتا ہے بنایا جاتا ہے ساتھ کچھ ڈسکرپشن بھی دی جاتی ہے اور ان ڈائگرامس کی مدد سے آپ سسٹم کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے ان سسٹم ماڈلس میں کیا کچھ شامل ہے اس سسٹم ماڈل میں یوزرس کے بزنس پروسیسز بھی شامل ہیں اس سسٹم ماڈلس میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی شامل ہیں جو یوزر اپنے بزنس کو کنڈکٹ کرنے میں چلاتا ہے ان ایکٹیویٹیز میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کو آپ نے آٹومیٹ کرنا ہے اور وہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جن کو آپ نے ایکچولی آٹومیٹ نہیں کرنا لیکن ایک سسٹم کو پورا بڑا پرسپیکٹو لینے کے لیے اور اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو ان ماڈلس کی ضرورت پڑتی ہے یہ بزنس پروسیس ماڈلس یہ جو ہم نے بزنس کے سمجھنے کے لیے جو ماڈلس جو ہم نے بات کی ہے ان میں سے چند ماڈلس کو ہم دیکھیں گے یہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ عام طور پہ یہ ایک ڈائیگرام کی صورت میں انہیں ڈسکرائب کیا جاتا ہے ساتھ کچھ اس کو ویسے ٹیکس کی فارم میں اس ڈائیگرام کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کچھ ٹیکسچل ہیلپ بھی شامل ہوتی ہے تو جو تین ماڈل ہم یہاں پر دیکھیں گے وہ سب سے پہلے تو جو ماڈل ہے اسے بزنس پروسیس ماڈل کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ماڈل جو کافی جگہوں پہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے وہ اس کو اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کہتے ہیں اور تیسرا ماڈل ایسا ماڈل ہے جو بزنس سسٹمز کو ڈیولپ کرنے میں کافی مددگار ہوتا ہے جس کو ڈیٹا فلو ماڈل کہتے ہیں تو ان تین ماڈلس پہ اب اب ہم آئندہ اگلے لیکچرز میں آج اور آئندہ کچھ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ بزنس پروسیس ماڈل کیا ہوتا ہے بزنس پروسیس ماڈلس جو ہیں یہ بزنس کو ڈپیکٹ کرنے میں کام, کام آتے ہیں بزنس پروسیس ماڈل جس طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا یہ اوور آل بزنس کے پرسپیکٹو کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں کہ بزنس کنڈکٹ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو سسٹم نے آٹومیٹ کرنی ہے وہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو سسٹم نے آٹومیٹ نہیں کرنی لیکن اوور آل اس پروسیس کے کانٹیکس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس سلسلے میں یہ میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیں اور اس پہ ذرا گفتگو کر لیں تو شاید یہ چیز آپ پہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے تو آئیے چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ایک ڈائگرام نظر آ رہی ہے یہ ایک ہاسپٹل کی رجسٹریشن کا بزنس پروسیس فلو اس میں ڈپک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں یعنی کہ مختلف آپ کو باکسز نظر آ رہے ہوں گے یہ باکسز کچھ ایکٹیویٹیز کو ظاہر کر سکتے ہیں اس میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹینڈرڈ نوٹیشن نہیں ہے جو ہر موقع پہ اور ہر جگہ پہ لوگ یا مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک ہی اسٹینڈرڈ سے اس طرح کی ڈائیگرامس کو بناتی ہوں سو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے جو عام طور پہ کافی پاپولر ہے جو ایکٹیویٹی ہے اس کا فلو یہ شو کر رہی ہے ایروز کی صورت میں کہ کس طرف سے ایکٹیویٹی شروع ہوئی اور کس طرح سے وہ ایکٹیویٹی کہاں کہاں سے گزری کوئی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اور الٹیمیٹلی کس طرح وہ چیز ختم ہوتی ہے اس میں کچھ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ کچھ ایکٹیویٹیز شاید پیرل بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک اگر آپ آرگنائزیشن کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے کام پیرل ہو رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ایک چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ دوسری جگہ بیٹھے دوسری چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری یہ سلسلہ جو ہے یہ پیرل ہی چل رہا ہوتا ہے تو یہ ڈائگرامس جو ہیں یہ بھی پیرل ایکٹیویٹی کو بھی شو کر رہی ہوتی ہیں as opposed to flow charts flow charts میں اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے اسے دیکھا ہو تو فلو چارٹ میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سیکوینشل ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس اسٹیپ کے بعد کون سا اسٹیپ ہے اس طرح کی ڈائگرامس میں عام طور پہ یہ چیز نہیں شو کی جاتی اس پہ ہم بعد میں چل کے دوبارہ بات کریں گے ڈیٹا فلو کی جب ہم بات کریں گے تو اس وقت زیادہ ڈیٹیلس اس پہ بات کریں گے تو یہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو ڈائگرام آپ کے سامنے ہے یہ ایک ہاسپٹل کی رجسٹریشن کے پروسیس کو شو کر رہی ہے رجسٹریشن کا پروسیس کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے رجسٹریشن ڈیسک پہ آتا ہے اب یہ رجسٹریشن ڈیسک عموماً وہ ہاسپٹل کی ریسیپشن ایریا میں ہو سکتا ہے اور اس پرٹیکولر کیس میں انفیکٹ uh, وہ ایک ریسیپشن پہ ہی تھا رجسٹریشن پہ جب ایک پیشنٹ پہنچتا ہے تو اس سے کچھ رجسٹریشن کے بارے میں انفارمیشن لی جاتی ہے اور کچھ اس سے جب وہ اپنا علاج کروانے کے لیے آتا ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں پرچی کی فیس یا جو بھی اس طرح کی ٹرمنالوجی اس ہاسپٹل میں یا اس انوائرمنٹ میں اپلیکیبل ہو وہ ہم یہاں پر اسی کانٹیکس میں ہم بات کر سکتے ہیں اور وہ یہاں پر آگے چل کے آپ کو شو بھی کریں گے تو ایک مریض سب سے پہلے رجسٹریشن پہ آیا اب وہ مریض یا ایک آؤٹ پیشنٹ مریض ہو سکتا ہے جس نے اپنا کوئی چیک اپ کروانا ہے ڈاکٹر سے معائنہ کروانا ہے کسی چیز کے بارے میں کچھ تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ یا وہ کوئی I P D in patient visit کے لیے آ سکتا ہے یعنی کہ کوئی آپریشن وغیرہ کروانا ہے سو so, اگر جو بیرونی معائنہ ہوتا ہے اس کو او پی ڈی کہا جاتا ہے جو آپریشن وغیرہ کے ذریعے یا جو وارڈ میں جو انٹری ہوتی ہے زیادہ سکھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آئی پی ڈی وزٹ کہلاتے ہیں تو جب مریض آتا ہے تو عموماً یہ دو طرح کے کیسز ہوتے ہیں او پی ڈی یا آئی پی ڈی ہم اس میں ایمرجنسی کو اس ریسپشن کا حصہ نہیں شامل کر رہے اس رجسٹریشن کے پروسیس میں ایمرجنسی شامل نہیں ہے جب ان دس پرٹیکولر کیس جب یہ مریض آیا تو رجسٹریشن والے نے اسے سب سے پہلے اسے یہ دیکھا کہ یہ او پی ڈی کے وزٹ کے لیے آیا ہے کہ یہ آئی پی ڈی کے وزٹ کے لیے آیا ہے اور اکارڈنگلی اس سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کی اچھا اب اس پرٹیکولر کیس میں اس ہسپتال میں جو مریض آتے ہیں وہ دو طرح کے مریض ہوتے ہیں ایک مریض ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ پیشنٹس ہیں جو اپنے خرچے پہ علاج کروائیں گے اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو کمپنی کے خرچے پہ علاج کرواتے ہیں سو so یہ کمپنیاں ہاسپٹل کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے ان میں کمپنی کے ملازمین کو کہ آپ فلاں جگہ سے جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو یہ دو طرح کے مریض ہو گئے تو اگر یہ کمپنی کا پیشنٹ ہے تو اس سے جو مریض جب آیا ریسپشن کے عملے نے جب وزٹ کو کریٹ کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ انفارمیشن بھی لی کہ یہ کمپنی کا پیشنٹ ہے تو کمپنی کی طرف سے جو بھی ڈاکومنٹ جس کی ضرورت ہے کوئی لیٹر یا کوئی آتھرائزیشن یا کچھ اس طرح کی چیز وہ انفارمیشن کلیکٹ کرے گا ایک بار جب وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد جب یہ اوتھینٹیکیٹ ہو گیا کہ یہ پرائیویٹ پیشنٹ تھا یا کمپنی پیشنٹ تھا اور واقعی آتھرائز پیشنٹ ہے کمپنی کی طرف سے اگر ہے تو پھر اگر وہ او پی ڈی کا پیشنٹ ہے تو اسے او پی ڈی جو سروس لینی ہے فار ایگزامپل اگر اس نے آنکھوں کے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے تو اس کو وہ اس کی چٹ یا اس کی نمبر دے دیا جائے گا کہ آپ فلان جگہ چلے جائیں وہاں پر آنکھوں کے ڈاکٹر صاحب کو آپ چیک کروا دیں اگر کسی کو کوئی اور شکایت ہے تو وہ اس کے مطابق وہ جو پرٹیکولر اسپیشلٹی ہے اس میں وہ سروس مہیا کر دی جائے گی اور ان کو اس کا ٹوکن دے دیا جائے گا کہ آپ فلان جگہ چلے جائیں اور آپ کا یہ نمبر ہے جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو یہ سروس مہیا کر دی جائے گی آن دی ادر ہینڈ جب اگر کوئی آئی پی ڈی وزٹ کی بات کر رہے ہیں تو آئی پی ڈی میں یہ ہے کہ جب وہ مریض آیا آپ نے اس کو وزٹ کریٹ کر دیا تو پھر آپ نے اس کو داخل کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی کمرہ یا بیڈ وہ ایلوکیٹ کرنا ہے اگر وہاں پر کمرہ اور یا بیڈ اویلیبل نہیں ہے ظاہر آپ مریض کو ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ داخل نہیں کر سکتے تو یہ بھی اس پروسیس کا حصہ ہے کہ جب وہ مریض آیا تو اسے کمرہ یا بیڈ یا جو بھی ضرورت ہے اس کو ایلوکیٹ کر دی گئی اور اس کے مطابق جو بھی ریکرڈ ہے ایڈمیشن کا وہ اس میں لکھ دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو پرائیویٹ پیشنٹ ہوتے ہیں عام طور پہ ہسپتالوں میں ان سے ایڈوانس پیمنٹ لی جاتی ہے یا ان سے پیسے لے لیے جاتے ہیں کہ جی آپ اس علاج کے لیے آئے ہیں اس کی فیس اتنی ہے اگر آپ آؤٹ پیشنٹ کے لیے آئے ہیں یا اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا ہے فار ایگزامپل تو ہو سکتا ہے کہ اس کی فیس سو روپیہ ہو اور اگر آپ ان پیشنٹ کے طور پہ آئے ہیں تو آپ نے ایک پرائیویٹ روم میں وہ کمرہ آپ کو چاہیے تو اس کا پر نائٹ وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے یہ اس پرٹیکولر آپریشن کے لیے یا اس چیز کے علاج کے لیے آپ آئے ہیں اس پہ ایکسپیکٹڈ خرچہ اتنا ہے اتنے دن ہوگا تو کچھ ایڈوانس پیسے لے لیے جاتے ہیں اور بعد میں وہ پیسے ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو ہے انفارمیشن یہ کیش آفس میں مہیا کر دی جاتی ہے اور کیش آفس اس ساری چیز سے ڈیل کرتا ہے تو ایک بار یہ کیش ریسیو کرنے کے بعد اس پیشنٹ کو یا تو اگر وہ او پی ڈی کا پیشنٹ ہے تو اسے او پی ڈی سلپ بنا دی جائے گی اس کو ساتھ کیش پیمنٹ کی رسید اسے دے دی جائے گی کہ یہ آپ نے اتنے پیسے دیے تھے یہ اس کی رسید ہے اگر کوئی کریڈٹ واؤچر ہیں تو وہ جاری کر دیے جائیں گے اگر وہ ان پیشنٹ ہے تو اس کا ایڈمیشن فارم فل کیا جائے گا جس پہ وہ ان پیشنٹ کے بارے میں وہ ساری اس کی جو فائل بنے گی وہ اس میں وہ ساری انفارمیشن رکھی جائے گی اور وہ ایڈمیشن فائل الٹیمیٹلی وہ بن جائے گی تو یہ تو ایک یعنی کہ اس ریسیپشن کا رجسٹریشن کا ابھی علاج شروع ہونے سے پہلے جب کوئی پیشنٹ ایک ہسپتال میں داخل ہوتا ہے تو کن سٹیجز سے کن سٹیپس سے گزرتا ہے یہ وہ اس کو ڈپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھا اب ایک ذرا دوبارہ اگر دیکھیں تو یہ رجسٹریشن سے ہی کچھ دو بلاک نیچے جو اوپر دو بلاک تھے create O P D visit and create I P D visit وہ تو دو بلاکس آپ کو نظر آ رہے تھے there are two other blocks change patient status اور چینج پیشنٹ سروسز اس کا کیا مطلب ہے اب کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنا علاج کروانے کے لیے ہاسپٹل میں آئے ہیں تو آپ کو آپ سے پیسے لے لیے گئے اور آپ انتظار کرتے رہے ڈاکٹر صاحب کسی ایمرجنسی میں چلے گئے کسی ایمرجنسی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو آپ کی باری نہیں آئی تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کل آئیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چیز ناپسند کریں آپ کسی اور سے آپ کو زیادہ سروس کی فوری طور پہ ضرورت ہے تو آپ جا کے وہ جو اپنی سروس جو آپ نے جو جس کے لیے رجسٹریشن کروائی تھی you go back to the registration desk اور انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا تو میں تو یہ سروس نہیں لینا چاہتا تو اس وجہ سے میرے جو آپ نے پیسے وغیرہ لیے تھے وہ مجھے واپس کر دیں تو یہ وہ پورا پروسیس وہ اسی طریقے سے یہ جب آپ کینسل کریں گے تو ریٹرن ریکرڈ کمپنی وغیرہ اور جو کچھ بھی وہ بنے گا اس کے ساتھ ہی وہ کیش جو ہے وہ واپس دیا جائے گا اور کیش آفس سے ڈیل کرے گا وغیرہ وغیرہ اور وہ سارا پروسیس وہ چل سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آؤٹ پیشنٹ میں مریض آیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اسے دیکھا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایسا مریض ہے کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے تو اس کو داخل ہونا چاہیے اسپتال میں تو وہ اس کا اسٹیٹس چینج کروانے کے اسے کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ رجسٹریشن پہ واپس جاؤ اپنا جا کے اسٹیٹس چینج کرواؤ کہ پہلے او پی ڈی وزٹ کے طور پہ آیا تھا اب اسی او پی ڈی سے اب یہ جو وزٹ بنا ہے یہ اب آئی پی ڈی میں کنورٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس مریض کو داخل کرنے کی ضرورت ہے ایسا بھی اکثر ہو جاتا ہے جب ہم نے یہ بزنس پروسیس ڈائگرام دیکھی تو یہ بزنس پروسیس ڈائگرام اس میں دو تین چیزیں اہم ہیں جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ چیزیں کیا ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ہم اس سٹیج پہ ہم شاید بزنس کی آٹومیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تو دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ہماری ایک کوشش ہے یہ ایک اٹمپٹ ہے کہ ہم ایک یوزر کے انوائرمنٹ کو سمجھیں اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو ڈاکومنٹ کریں تاکہ ہمیں اوور آل اس کا کانٹیکسٹ اور اس کا پرسپیکٹو ہمیں پتہ رہے تو اس بزنس پروسیس ڈائگرام کے حوالے سے یہ صرف کس طریقے سے یوزر اس بزنس کو کنڈکٹ کر رہا ہے کیسے اس بزنس کو چلا رہا ہے اس بزنس میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم ایک دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الٹیمیٹلی ہمیں مددگار ہوگا یوزر کے پرابلم ڈومین کو سمجھنے میں بزنس پروسیس ڈائگرامس ہمیں کافی مددگار ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ ان ایکٹیویٹیز کو بھی ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں جن کو ہم نے آٹومیٹ کرنا ہے الٹیمیٹلی اور اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہوں گی جن کو ہم نے آٹومیٹ شاید کرنے کی ضرورت نہ ہو جس طریقے سے ایک بیچ میں شاید آپ نے اس میں دیکھا ہو کہ ایک یوزر کی ایکچولی فائل بن رہی ہے اگر وہ ان پیشنٹ کے طور پہ آ رہا ہے اب یہ جو فائل فزیکل فائل جو بننی ہے یہ شاید یہ کمپیوٹر پہ نہیں بنے گی یہ ایک جو ایسی دستاویز کی صورت میں بنے گی جو ایک فائل کی صورت میں مینٹین کیا جائے گا الگ سے کاغذوں کی فارم میں یہ میری ایک اسمپشن ہے اس بزنس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو یا غلط ہو لیکن موسٹ پرابلی شاید یہ ٹھیک اسمپشن ہوگی تو یہ ساری چیزوں کو ہم اس میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اور جو دوسری ایکٹیویٹی اور دوسری ڈائیگرام کافی ہمیں مددگار ہوتی ہے بزنس کے معاملات کو سمجھنے کے لیے اس ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے وہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کیا چیز ہیں اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام آپ نے مجھے پوری امید ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ نے یقیناً یہ دیکھی ہوں گی اور ان کے بارے میں سنا ہوگا شاید اس کانٹیکس میں نہ آپ نے دیکھی ہو یا اس کانٹیکس میں آپ نے نہ سنا ہو چلیے آپ کی یاد دہانی کے لیے میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں اور کچھ پچھلے کورسز کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کر لیں جو آپ نے جس میں یہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرامس کو دیکھا ہوگا پہلی چیز جو آپ نے شاید کورس پڑھا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ ہے digital logic design digital logic design میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم سیکوینشل سرکٹ کہتے ہیں اپنے ذہن پہ ذرا اس کو زور دیں تو یقیناً آپ کے سامنے شاید اس کی تصویر کچھ نظر آنی شروع ہو گئی ہوگی یہ سیکوینشل سرکٹس کیا ہوتے ہیں سیکوینشل سرکٹس وہ والے سرکٹ ہوتے ہیں جس میں ہم فلپ فلاپس کو یوز کر کے ایک سیکوینس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سیکوینشل سارٹ آف ایکٹیویٹی کو ذرا آپ کو اگر یاد ہو تو وہ جو سیکوینشل سرکٹس جو ہیں یہ ایکچولی یہ مختلف جب آپ اس کو ڈپک کرتے ہیں یا آپ اس کو لکھتے ہیں جو آپ اس کا ٹیبل بناتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سسٹم اس اسٹیٹ پہ تھا یہ ان پٹ آئی تو یہ سسٹم اس اسٹیٹ پہ چلا گیا اس اسٹیٹ پہ تھا یہ ان پٹ آئی اس اسٹیٹ پہ چلا گیا تو ایک اسٹیٹ سے کچھ ان پٹ آنے پہ دوسری اسٹیٹ میں سسٹم چلا گیا اسٹیٹس ٹرانزیشن ہو گئیں اسٹیٹس چینج ہو گئی تو ایک تو یہ اس کی مثال ہے اور یہ اس میں اگر وہ کاؤنٹرز وغیرہ کی آپ کی ذہن میں اگر وہ مثالیں یاد ہوں تو دوز ور کے آپ ایک اسٹیٹ سے زیرو زیرو زیرو سے آپ جب ان پٹ آئی تو آپ زیرو زیرو ون پہ چلے گئے زیرو زیرو ون سے جب ان پٹ آئی تو آپ زیرو ون زیرو پہ چلے گئے سو تیسری اسٹیٹ پہ آ گئے اس سے جب زیرو ون زیرو سے ان پٹ آئی تو آپ زیرو ون ون پہ چلے گئے چوتھی اسٹیٹ پہ چلے گئے اینڈ سو فورتھ اگر یہ آپ کا تھری بیٹ کاؤنٹر ہے تو اس طریقے سے ہر بار ان پٹ پہ آپ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے and this thing is well defined کہ آپ کس اسٹیٹ پہ ہیں اور کس ان پٹ پہ آپ نے اس اسٹیٹ سے کس اسٹیٹ پہ جانا ہے ایٹ رینڈم آپ جمپ نہیں کرتے سو اسٹیٹ ٹرانزیشن جو ہے بڑے فکسڈ قسم کے ٹرانزیشنس ہوتی ہیں یہ ایک مثال اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام کی ہے دوسری مثال اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام کی آپ کو آٹومیٹا تھیری سے آپ کو اگر شاید آپ کو یاد آتی ہو آٹومیٹا تھیری میں اگر آپ ریگولر گرامرس کو دیکھیں فائنائٹ اسٹیٹ آٹومیٹا وہ کیا چیز ہے فائنائٹ اسٹیٹ مشین شاید آپ کو یاد آ رہی ہوگی finite state machine actually finite state کا کیا مطلب ہے کہ number of states are not infinite they are finite they are well defined and this is that state transition کہ آپ ایک اسٹیٹ سے کسی ان پٹ پہ آپ دوسری اسٹیٹ پہ آپ جا رہے ہیں تو جناب یہ جو ہم نے اسٹیٹ ڈاگرامس دیکھی تھیں جو ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں کے کانٹیکس میں کسی اور کام کے لیے اور آٹومیٹا کے کانٹیکس میں کسی اور کام کے لیے اسی طرح سے اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈایاگرامس ہمارے بزنس کے ورک فلو کو ڈاکومنٹ کرنے میں کافی مددگار ہوتی ہیں ورک فلو کیا چیز ہے ورک فلو ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ ایک ڈاکومنٹ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے فار ایگزامپل ہم اپنے دفتری نظام کی ذرا بات کریں تو یہ ایک ورک فلو کی ایک ایگزامپل ہے کہ کسی نے ایک ایپلیکیشن دی اور اس ایپلیکیشن پہ کس طریقے سے کاروائی ہوتی ہوئی شاید اگر آپ نے کسی کو پرسنل ایکسپیرینس ہو تو آپ کو یقین پتا ہوگا کہ یہ کیسے اسٹیپس ہوتے ہیں اگر نہ ایکسپیرینس ہو تو قدرت اللہ شہاب صاحب کی ذرا کتاب پڑھ لیجئے اس میں جو رپورٹ پر پٹواری مفصل ہے ایک اس ہمارے طریقہ کار کی ایک اعلیٰ مثال ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اوپر سے جو ہائر اتھارٹی ہے اس تک وہ اپلیکیشن پہنچتی ہے جب انہیں کسی اس میں انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے نیچے فار ایگزامپل سیکٹری صاحب کے پاس یہ اپلیکیشن پہنچی تو اور یہ اس پرٹیکولر کیس میں جو میں نے پٹواری کی جو قدرت اللہ شہاب صاحب کی بات کی کہ یہ پٹواری کے خلاف رپورٹ تھی تو سیکٹری صاحب کے پاس پہنچی وہ اپلیکیشن انہوں نے ڈپٹی سیکٹری کو دی انہوں نے اپنے سیکشن آفیسر کو دی ہوتی ہوتی الٹیمیٹلی پٹواری کے پاس پہنچی اور پٹواری نے کہا کہ نہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ رپورٹ لکھنے والا جھوٹ بولتا ہے اور پھر اسی طریقے سے یہ پٹواری سے ہوتی ہوئی اوپر تک section officer deputy secretary additional secretary جو بھی اس میں حیرکی میں لوگ ہیں سیکٹری سب تک پہنچی اور انہوں نے اپنے کامنٹس کے ساتھ اس چیز کو ختم کر دیا کہنے کا مطلب ہے یہ بہرحال مذاق کی بات اپنی جگہ پہ رہی یہ ایک ورک فلو کی ایگزامپل ہے کہ یہ جو کام ہونا ہے یہ ایک ورک فلو ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ ایک ڈاکومنٹ کی اسٹیٹس ہیں کون سی اسٹیٹس ہیں سیکٹری کے پاس پہنچی سیکٹری نے کچھ اس پہ ایکشن لیا سیکٹری صاحب کے ایکشن کے بعد ان کے ایڈیشنل سیکٹری یا ڈپٹی سیکٹری یا جو بھی سسٹم میں ڈیفائنڈ ہو یہ فائل ان کے پاس پہنچی اب فائل وہی ہے ڈاکومنٹ وہی ہے ڈیٹا وہی ہے ڈیٹے میں کچھ چینجز آ رہی ہیں لیکن جو سورس ہے وہی ہے ورک فلو ہو رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی اسٹیٹ پہنچی اس پہ کچھ ایکشن ہوا اس سے تیسری جگہ اسٹیٹ پہنچی تو ہر ایکشن کے بعد یہ چیز ڈیفائنڈ ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو فائنائٹ اسٹیٹ مشین ایگزیکٹلی یہی چیز ہے اس اسٹیٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ ایونٹ ٹریگر ہوگا اس کے بعد آپ نے اس اسٹیٹ میں جانا ہے ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں جو اسٹیٹ ڈائگرامس جو ہم بناتے ہیں سیکوینشل مشینس کی اس جگہ پہ ہے اس جگہ سے ادھر گئے ادھر سے ادھر گئے تو یہ ورک فلو جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی یہ اسٹیٹ ڈائیگرام سے نہایت عمدہ طریقے سے یہ ڈاکومنٹ کیے جا سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں سو so, اس میں جو ہماری جو اسٹیٹس جو ڈیفائن ہوں گی وہ اسی طریقے سے ہوں گی جس طریقے سے فائنائٹ اسٹیٹ آٹومیٹا میں ہوتی ہیں یہ ڈیجیٹل لاجک وغیرہ میں شاید انپوٹس بڑی لمیٹڈ سی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر یہ ہم ایک اسٹیٹ مشین بنا سکتے ہیں ایک اسٹیٹ ڈائگرام بنا سکتے ہیں جس میں ہم اپنے یہ پورے پورے بیوروکریٹک پروسیجر کو کہ فائل کس جگہ سے چلے گی تو یہ ہم جس چیز پہ ایکشن لے رہے ہیں وہ ایک فائل ہے اور اس فائل کی اسٹیٹس چینج ہو رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ تیسری جگہ سے چوتھی جگہ پھر واپس تو یہ کس اسٹیپس میں جائے گی اور کس اسٹیپس میں واپس آئے گی کس طریقے سے یہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا یہ ہماری اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام ہے ان اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام کی مدد سے جس طریقے سے میں نے ابھی ذکر کیا ورک فلو نہایت آسانی سے ڈاکومنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے یہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام پہ ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے میں اس چیز کو زیادہ ایک کنکریٹ ایگزامپل کے ذریعے واضح کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا لیکن آج ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے تو ہم اس ایگزامپل کو تفصیل سے نہیں دیکھ سکتے تو میں اپنا لیکچر اسی جگہ پہ آج ختم کروں گا لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ذرا ریکیپ کر لیں دیکھ لیں کہ آج ہم نے کیا باتیں ڈسکس کی تاکہ ایک بار اس کو دوہرا لیا جائے جانے سے پہلے تو یہ ریکیپ ذرا دیکھتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے ہے آج ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا تین چار ہم نے ٹاپکس کو ڈسکس کیا زیادہ نہیں سب سے پہلے ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ آپ کی بزنس آپ کی ریکوائرمنٹ کو اینالائز کرنے کے لیے جو سورس اینڈ سنک جو ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے سورس اینڈ سنک انالیسز کرنے سے اگر آپ اس کو ایک پورا نیٹ ورک بنائیں تو وہ آپ کو ان معاملات میں مدد کرتا ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی مسنگ ریکوائرمنٹ ہے کسی سسٹم میں جو آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہے یا نہیں ہے مسنگ ریکوائرمنٹ تو ایک end to end completeness to some extent وہ آپ کو مہیا کرتا ہے گو کے جس طریقے سے میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ کمپلیٹنس کے بارے میں پوری گارنٹی کرنا بہت مشکل کام ہے آسان نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کا انالیسس کرنے سے کم از کم جو آپ کی آبویس مسٹیکس جو ہیں وہ سامنے فوری طور پہ سامنے آ جاتی ہیں اور اس کو کافی آسانی سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں دوسرا جو ہم نے ٹاپک جو آج ڈسکس کیا وہ ٹاپک تھا سسٹم ماڈلس کا سسٹم ماڈلس کے حوالے سے ہم نے بزنس پروسیس ماڈل کا ذکر کیا بزنس پروسیس ماڈل میں ہم نے یہ دیکھا کہ بزنس پروسیس ماڈلس جو ہیں وہ سسٹم کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں بیسیکلی آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ before we can do anything we must understand the business of the client جس کو ہم آٹومیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں ہر طریقے سے یوز کیسز ایک اس کا اس ایکٹیویٹی کا حصہ ہے یقیناً ہے لیکن اگر آپ اس کے بزنس پروسیسز کو ڈاکومنٹ کریں سمجھیں کہ وہ اپنا کاروبار کس طریقے سے چلا رہا ہے تو وہ آپ کو سسٹم کو بعد میں چل کے کافی آسانی ہوتی ہے اور اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے ماڈل سے پریزنٹ کر کے تو آپ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں سسٹم کو اور تیسری بات ہم نے شروع کی تھی اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کے بارے میں اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کیا ہوتی ہیں یہ وہی چیز ہیں تقریباً جو آٹومیٹا میں آپ نے دیکھی یا ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں دیکھی زیادہ ڈیٹیلس یہ ورک فلو کو آٹومیٹ کرنے کے لیے یا ان کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کام آتی ہیں زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم اگلی بار اس کو دیکھیں گے اگر اگلے لیکچر سے پہلے آپ ذرا اپنی وہ پرانے ڈی ایل ڈی اور آٹومیٹا تھیری کی ایک نظر ذرا دیکھ لیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے تو شاید ہمیں آپ کو میری بات سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو اگلی بار تو اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ پھر جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ذرا وہ دیکھ رکھیے پھر دوبارہ ملیں گے اور گفتگو جاری رکھیں گے مجھے اب اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام علیکم